نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے میں حجاب میں اور بدر کے قیدیوں میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 6206